عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھائے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو نو یہ حدیث صحیح ہے